الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آل وسلم <clears throat> دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ شاہ نے کچھ چیزوں کو پانے کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں اللہ تعالیٰ شاہ چاہیں تو وہ ان قوانین کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ شاہ کامیابی عطا کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شاہ کا طریقہ ہے سنت اللہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کے مطابق کرتا ہے دنیا دار الاسباب ہے اللہ تعالیٰ شاہ نے مختلف اشیاء کو مختلف چیزوں کو سبب بنایا ہے مختلف چیزوں کے حصول کے لیے جس وقت انسان ان اشیاء کو ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاہ اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا کر دیتے ہیں لیکن یہ اسباب ہیں اللہ تعالیٰ شاہ چاہے تو ان اسباب کے اوپر نتیجہ مرتب فرما دیں اور اگر اللہ تعالیٰ شاہ کی مرضی نہ ہو تو ان اسباب کے اوپر کچھ بھی نتیجہ مرتب نہ ہو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی دعائی کھاتا ہے اللہ تالا شاہ شفا دے دیتا ہے اور بعض اوقات کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہی دعا کھاتا ہے دعائی وہی ہوتی ہے تکلیف بھی وہی ہوتی ہے لیکن آرام نہیں آ رہا ہوتا یہ اسباب ہیں اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے ہم اسباب کو اختیار کریں گے لیکن اللہ جل شان علم میں اور اللہ جل شان کے علم کے اندر جو شے اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے کیا مطلب کسی کئی لوگ یہ شکار کرتے ہیں کہ اللہ جل شاہ نے عادث مبارکہ میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جنت اور جہنم جس وقت بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو اللہ جل شاہ فرشتے کو بھیجتے ہیں وہ چار چیزیں لکھتا ہے وہ چار چیزیں کیا لکھتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یہ سعید ہوگا اس کا رزق لکھتا ہے اس کی عمر لکھتا ہے تو ان احادیث مبارکہ کے علاوہ بھی دوسری کئی حدیث مبارکہ میں اس قسم کا مضمون ملتا ہے کہ اللہ جل شاہ کے یہاں لکھ لیا گیا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے تو ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ جل شاہ کے ہاں یہ چیزیں لکھ لی گئی ہیں یا با الفاظ دیگر آسان الفاظ میں آپ یوں کہیے کہ تقدیر پر ہم سب کا ایمان ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے تو ایک شخص قتل کرتا ہے اور وہ قاتل بن جاتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی جیل میں موت آ جاتی ہے وہ شخص اگر یہ کہے کہ میں نے تو جو قتل کیا ہے تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ شاہ نے میرے ساتھ معاملہ ایسا ہی لکھا ہوا تھا مجھے جیل میں جانا ہی تھا تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ شاہ نے جو لکھا ہوا تھا اسی کے مطابق ہو گیا ایک شخص جو ہے وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور وہ سوچے کہ اللہ کے یہاں سے تقدیر ہی ایسی تھی اللہ کے یہاں مقدر ہی یہ تھا کہ میں نے گناہوں میں پڑھنا ہے تو میرا قصور نہیں ہے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہی ایسا تھا تو ایسی بات نہیں ہے تقدیر کی مثال سمجھنے کے لیے دو مثالیں دوں گا مدرسہ جس وقت شروع ہوتا ہے سال شروع ہوتا ہے اساتذہ کے پاس طلبہ آتے ہیں طالب علم جس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو جو تجربہ کار استاد ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ طالب علم کتنے پانی میں ہے طالب علم جو ہے وہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کا یہ آیا پڑھنے والا طالب علم بھی ہے یا نہیں ہے یہ آیا پاس بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا اسی طرح سے ایک طالب علم داخل ہوا مدرسے میں استاد نے دو تین دن, دن دیکھا اور اس کو کہہ دیا کہ بھائی تم پاس ہونے والے لگتے نہیں ہو تم لگتا نہیں ہے کہ تم پڑھ سکو گے سال سال گزر گیا گیا تو لڑکا لڑکا پڑھتا پڑھتا پڑھتا رہا رہا رہا پہ وہ فیل ہو اور نہیں پڑھ سکا اب وہ کیا لڑکا یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو استاد جی نے پہلے دن کہہ دیا جی تھا کہ تم نے فیل ہونا ہے جب استاد جی نے کہا تھا فیل ہونا ہے میں بھی ان کی کال کی لاج رکھ لی اور میں بھی فیل ہی ہو کے دکھا دیا عہدہ نہیں کہہ سکتا نا تو اب وہ جو استاد کہتا ہے کہ میں فیل ہو گیا اصل میں استاد کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا بلکہ وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنے نہ پڑھنے کی وجہ سے فیل ہوا ہے اسی طرح ایک مریض ہے وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس گیا نے اس مریض کو دیکھ کر کہا کہ یہ مریض بچنے والا نہیں ہے یہ مریض موت ہو جائے گا جس وقت ڈاکٹر کے مریض کو چلا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ مریض نے بچنا نہیں ہے تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو مرض اس کا پہنچا ہوا ہے وہ جس حالت میں پہنچا ہوا ہے اس نے عام طور پہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی بچتا ہے تو میرا اس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ہفتے بعد اس مریض کا انتقال ہو گیا اب اس مریض کی وجہ سے آپ کہیں کہ جناب یہ جو مرا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہنے کی وجہ سے مرا ہے تو ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب کہنے کی وجہ سے نہیں مرا بلکہ جو مرا ہے وہ اپنے مرض کی وجہ سے مرا ہے اس کا مرض اس حد تک پہنچ چکا ہوا تھا کہ موت جو اس کو آ گئی ڈاکٹر نے تو اپنے علم کے ذریعے سے بتلا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے لگا ہے کوئی شاگرد آیا استاد کے پاس اور فیل ہو گیا استاد نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہی بتا دیا کہ ابھی تم پڑھنے والے نہیں ہو تم نے فیل ہو جانا ہے اس میں استاد کا دخل نہیں ہے اس کے فیل کرنے میں اللہ تعالیٰ شاہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے منافقین کے بارے فرمایا کہ اللہ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے اب اگر منافقین کہیں کہ بھائی ہمارے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی ہمارا کیا قصور اللہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں مہر لگی تو ہم دستی ایمان لا پاتے تو اصل بات یہ ہے کہ مولانا عبد الرحمان ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ اللہ جل شاہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہے بالکل پکی بات ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگائی ہے لیکن انہوں نے لگوائی ہے لگائی اللہ نہیں ہے لیکن انہوں نے لگوائی ہے کیسے وہ کہتے ہیں دیکھو ڈاک خانے میں کوئی شخص جاتا ہے اور اپنا لفافہ ڈاکیے کے آگے کرتا ہے ڈاک خان جو ڈاک خانے کا ماسٹر ہوتا ہے اس سے مہر لگا دو ٹکٹ مین لگا دی ہے تم اس سے مہر لگا دو پیسے کی ادائیگی کی تاکہ آگے خط چلا جائے تو خط تو آگے یہ شخص کرتا ہے خط تو آگے ڈاک بھیجنے والا کرتا ہے لیکن جب وہ خط آگے کرتا ہے تو پھر جو ڈاک خانے کا جو عملہ ہوتا ہے وہ مہر لگاتا ہے یہ خط آگے نہ کرے تو مہر بھی نہ لگائے اس نے خط آگے کیا تو اس نے مہر لگائی بالکل اسی طرح ایسا ہے کہ ان منافقین نے کفار نے ایسی حرکتیں کی ایسے غلط کام کیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگائی لگائی بے شک اللہ نے لیکن انہوں نے لگوائی ہے اللہ شاہ نے انسان کی تقدیر کے لیے جو کچھ بھی اللہ جل شاہ لکھا ہے تقدیر تقدیر اللہ اللہ کے کے علم علم کا کا نام نام ہے ہے جیسے میں نے مثال دی کہ استاد کا علم تو محدود ہے استاد نے اپنے محدود علم کے ذریعے سے سمجھ لیا کہ یہ بچہ پاس نہیں ہونے والا ڈاکٹر کا علم محدود ہے ڈاکٹر نے اپنے محدود علم کے ذریعے سے سمجھ لیا کہ یہ مریض بچنے والا نہیں ہے اللہ کا علم تو کامل ہے ازلی ہے اللہ کو جس وقت دنیا کے اندر ایک بھی انسان نہیں پیدا ہوا تھا تو اللہ کو اس وقت بھی پتا تھا کہ دو ہزار سولہ میں فلاں فلاں فلاں بندے کو میں نے پیدا کرنا ہے اور وہ فلاں فلاں بندہ فلاں دن میں فلاں وقت میں کیا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ شاہ نے انسان کو پھر کیا کیا کہ جس وقت انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ شاہ نے انسان کے اندر کچھ اختیار بھی رکھا ہے کچھ اللہ تعالیٰ شاہ نے انسان کو بے بس بھی کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مشہور منصوب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی شخص نے کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے کہا ایک ٹانگ کھڑی کر لو اس نے ٹانگ کھڑی کر لی ٹانگ کھڑی کر لی کہا دوسری بھی کھڑی کر دوسری کیسے کھڑی کر کہا بس انسان کو بھی اسی حد تک اختیار ہے ایک حد تک اختیار ہے ایک حد تک انسان مجبور ہے اللہ تعالیٰ شاہ قرآن کریم میں شاہ فرماتا ہے انا ہدینا سبیلا اما شاہ کرم اما کفورا کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھلا دیا اما شاہ کرم اما کفورا ابھی چاہے شکر گزار بندہ بن جائے چاہے ناشکا بن جائے ہمن شاہ جو امن امن شاہ بن جائے خود جس کا دل چاہتا ہے ایمان والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ شاہ نے انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے کہ یہ دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کر لے جو شخص قاتل بنا ہے جو شخص قاتل بنا ہے اس نے اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کے ساتھ سے دونوں راستے رکھے ہوئے تھے قاتل بننے نہ بننے کے لیکن جس وقت اس نے ایک راستے کو اختیار اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اختیار کر لیا اس کے مطابق فیر وجود میں آ گیا ایک اور مثال دیتا ہوں مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اذان کی آواز آپ کے کانوں کانوں میں میں آئی آئی اب اذان کی آواز ہے تو اللہ نے آپ کے لیے ایک اختیار کی آزادی رکھی ہے بھائی چاہو تو نماز پڑھ لو چاہو تو نماز نہیں پڑھو نماز پڑھو گے تو نیکی ملے گی نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے گناہ ملے گا اتنا اما دونوں راستے اللہ نے کھول دیے یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو ہاں یہ کرو گے تو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ کرو گے تو جہنم کا عذاب ملے گا تو انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو راستہ اختیار کرتا ہے اس کے وجود آ جاتا ہے کہ جنت جہنم کی ساری آزمائش اسی اختیار کے اوپر ہے لیکن یہ مختار کل بھی نہیں ہے اس کو بالکل یا مکمل طور پر اللہ نے اختیار نہیں دیا ایک حد تک پابند ہے ایک حد تک اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے کر کرا تھا کہ دنیا کے اندر یہ دار الاسباب بنائی ہے مختلف اشیاء کو مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرتا ہے اور وہ چیز نہیں آتی تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے تقدیر دو طرح کی ہے ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے تقدیر معلق کیسے کہتے ہیں معلق ہوتا ہے جھٹکا ہوا اور مبرم ہوتا ہے پکا اللہ جل شاہ نے انسان کے بارے میں جو فیصلے لکھے ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ایک تو معلق ہے ایک مبرم ہے معلق کیا ہے اور مبرم کیا ہے معلق یہ ہے کہ اللہ نے اسباب کے ساتھ مختلف اشیاء کے ساتھ اللہ نے اس چیز کو جوڑا ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ شاہ نے کسی انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس وقت فلاں دن اس کو بیماری آئے گی یا فلاں دن اللہ نے کوئی حادثہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا تو اللہ نے اس کو جوڑا ہوا تھا کہ اگر یہ شخص صدقہ کر دے گا تو میں ٹال دوں گا اگر یہ شخص احتیاطی تدابیر اختیار کر لے گا تو میں ٹال دوں گا اگر یہ شخص دعا مانگ لے گا تو میں ٹال دوں گا وہ اللہ کے علم ہے کہ اللہ نے کس سبب کے کے ساتھ جڑا ہوا تھا مثال طور پہ ایک آدمی کا گھر ہے اس کے لیے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں وقت میں اسے گھر میں چوری ہونی ہے لیکن معلق تھی اگر تو یہ اسباب حفاظت کے اختیار کر لے گا تو ٹل جائے گی اگر یہ دعائیں پڑھ لے گا حفاظت کی چوری نہیں ہوگی اگر یہ صدقہ کر دے گا تو چوری نہیں ہوگی کوئی بھی سبق ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم ہے کہ اللہ نے کس سبق ہمیں نہیں بتانا تو یہ تقدیر معلم ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اگر وہ سبب اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاہ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں اور تقدیر مبرم کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے پکی رکھی جو مرضی کر لے اس نے نہیں بدلنا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جا رہا ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں آپ نے دعائیں پڑھی تھی اور حادثہ ہوتے ہوتے بھی کوئی بچ گیا وہاں پہ وہ معلق تھا اللہ نے جوڑا ہوا تھا پتہ نہیں دن میں آپ کی کون سی نیکی کی وجہ سے وہ جڑا ہوا تھا اور بچ گیا ہو سکتا ہے کسی کی دعا سے اللہ نے جوڑا ہو کسی کی دعا کو وجہ اللہ نے ٹال دیا ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حفاظت کے ساتھ جوڑا ہو کہ بھئی یہ حفاظت تدابیر اختیار کرے گا تو میں ٹال دوں گا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی اور نیکی کے ساتھ جوڑا ہوا ہو وہ اللہ کے علم ہے اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان بالکل سڑک پہ سیدھا سیدھا جا رہا ہوتا ہے دعائیں بھی پڑی ہوئی ہیں صدقہ بھی دیا ہوا ہے کوئی غلط کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی اور پھر بھی حادثہ ہو گیا پھر بھی حادثہ ہو گیا تو اگر پھر حادثہ ہو گیا تو اب یہ انسان اگر سوچنا شروع کر دے کہ میں نے تو دعا بھی پڑی ہوئی تھی میں نے تو آج صدقہ بھی دیا تھا میں نے سب کچھ کیا تھا پھر میرے ساتھ کیوں حادثہ پیش آ گیا تو بات یہ ہے کہ یہ مت سوچے کہ میرے ساتھ پھر کیوں حادثہ پیش آ گیا یہ تقدیر مبرم تھی اللہ کے ہاں پکا فیصلہ ہوا تھا جو مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا اس حادثے نے پیش آ کر رہنا تھا سازش کا جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا میں جا رہا تھا رائڈ میں گاڑی پہ تو گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً جس وقت گھر سے نکل لگا تو دعائیں پڑی حفاظت کی گھر سے نکلنے کی بھی دعائیں پڑی اس بازی کی بیٹھنے کی دعائیں پڑی اور جب گاڑی چلا رہا تھا تو راستے میں دوبارہ خیال آیا کہ حفاظت کی دعائیں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں دوبارہ پڑھ لی حتیٰ کہ ایکسیڈنٹ ہونے سے دو منٹ پہلے مجھے دوبارہ پھر خیال آیا کہ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا جو ہے اللہ من ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص پڑھ لے گا تو اس کو شام تک کوئی حادثہ نہیں پیش آ سکتا تو مجھے دوبارہ خیال آیا میں نے کہا پھر پڑھ لیتا ہوں میں نے اس میں پڑھی تو تھی فجر کے بعد دوبارہ پڑھ لیتا ہوں میں نے پھر پڑھ لی اور پھر دو منٹ بعد دوبارہ خیال آیا پھر پڑھ لوں پھر پڑھ لیا اور پھر ایک منٹ بعد حادثہ ہو گیا اور جب ایک منٹ بعد حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں سب میں پڑھ گیا میں تین چار دفعہ دعا پڑھی تھی حادثہ کیسے ہو گیا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ دن تو اس کال میں رہا پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے رہنمائی کی کہ بات یہ ہے کہ تقدیر مبرم تھی اس وقت میں دعا چھوڑ جو مرضی کر لیتا اللہ کے وہ ہونا تھا تو تقدیر مبرم طے شدہ چیز ہے وہ ہو کر رہنی ہے جو مرضی اس بات پر تقدیر مبرم نے طے ہو کر رہنی ہے تو اس میں پھر کیا ہے انسان اللہ سے راضی رہے اللہ کا جو فیصلہ ہے الحمد جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہم اللہ سے راضی اور اس میں اگر شکوا شکایات کرے گا تو اپنا اجر ضائع کرے گا اس پہ ٹلنا نہیں ہے اور جب اسے ٹلنا نہیں ہے تو خام خواہ میں شکایات کر کے اپنا اجر ضائع کرتے ہو اللہ سے راضی ہو اور جو تقدیر معلق ہوتی ہے وہ جو کہ اسباب سے اب مسئلہ یہ ہے جس وقت صحابہ کرام رضا اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ نے ہر شخص کے بارے میں طے کر دیا ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے مفہوم حدیث مبارکہ کا نام لکھ دیا جنت اور جہنم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آج اللہ جل شان آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ مارا جب پشت پہ ہاتھ مارا تو آدم علیہ السلام کی جو ساری اولاد ہے وہ ان کی پشت میں سے نکلی اس میں سے کچھ سیاہ چہرے والے تھے کچھ سفید چہرے والے تھے آدم علیہ السلام نے سفید سفید چوٹیوں کی شکل میں ساری اولاد دی اس سیاہ چوٹیوں کو دیکھ کر پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں شکی ہیں کہ ان کا نیک انجام نہیں ہے اور جو سفید چوٹیاں نکلی سفید شکل میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سعید ہیں فاطمہ بن ایمان ہوگا نجات پا جائیں گے تو اب یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب شکی اور سعید کو پہلے سے طے کر دیا تو پھر یہ ہمارا محنت کرنا کس چیز کا تو صحابہ کرام میں کو بھی یہی اشکال ہوا پوچھا کہ یا رسول اللہ اسے کیا ہم عمل کریں اب وہاں پر عمل کرنے کے کیوں فرمائے جب میں نے ساری آپ کو توجہ بیان کی ہے نا اس توجہ کو اس حدیث میں منتخب کریں تو سارا اشکال حل ہو جاتا ہے وہ کیا کہ دیکھیں تقدیر معلق بھی ہے تقدیر مبرم بھی ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ معلق میں داخل ہے مبرم میں داخل ہے ایک تو اللہ جل شاہ نے اختیار کی آزادی دی انسان کو وہ تو ہے ہی ہے لیکن جو کام میں کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت گھر سے باہر نکلتے وقت گاڑی چلا رہا ہوں تو گاڑی چلاتے وقت اگر کوئی مجھے حادثہ پیش آنا ہے یا نہیں آنا یہ آیا مول میں داخل ہے یا مبرم میں داخل ہے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو میں سمجھ رہا ہوں اور مولک میں داخل ہوں تو اگر کسی کا میں سوچوں کہ یار جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت تو میں نے دعائیں پڑھی تھی اب دعائیں نہیں کیونکہ اس وقت تقدیر مبرم کی ایک چیز اللہ کے ہاں تھی میں نے کہا کہ دس اسباب کی ہزار اسباب کے اختیار کر لیتا تقدیر مبرم کے لیے کرنا تھا لیکن اب جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں تو مجھے تو نہیں پتا کہ اس وقت جو میرے ساتھ معاملہ آنا یہ معلق میں داخل ہے مبرم میں میں اپنے طور پہ سارے اسباب اختیار کروں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آج کے حادثے کے ٹلے کو سبب جوڑا ہو صدقے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شاہ نے آج کی مصیبت کو جوڑا ہو دعا کے ساتھ یہ مجھ سے اگر دعا مانگے گا تو میں ٹال دوں گا اللہ نے کسی کے پاس مرض بھیجا ہے بیماری بھیجی ہے تکلیف بھیجی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے مرض کا علاج دعائی کے ساتھ جوڑا ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے مرض کا علاج کسی کی دعا سے جوڑا ہے کہ اللہ نے آپ کے مرض کا علاج صدقے سے ہو ہمیں نہیں پتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیر مبرہ میں داخل ہو جتنا مرضی علاج کرا لو مرض نہیں ٹھیک ہونا تو جو کہ ہمیں نہیں پتا ہم پھر کیا کریں گے ہم سارے اسباب اختیار کریں گے ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں ہم دعا بھی کریں گے ہم دعا بھی کریں گے ہم صدقہ بھی کریں گے ہم جتنے بھی اسباب اختیار کر سکتے ہیں ہم پرہیز بھی کریں گے ہو سکتا ہے اللہ پرہیز جوڑا شفا شفا تو ہم اسباب اپنے طور پر سارے اختیار کریں گے اللہ کے علم اور اگر پھر بھی نتیجہ نہیں نکلے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ تقدیر مبرم میں تھا اللہ کیا منظور یہ تھا ہونا یہ تھا معاملہ یہ تھا پھر اللہ سے راضی رہے تقدیر پھر اللہ سے راضی رکھتے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا بس وہ قبول ہے منظور ہے اللہ سے ہم راضی ہیں ایک بزرگ تھے شاہدولہ ان کا نام تھا ان کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک دفعہ سیلاب آیا دریا میں یعنی چڑھ چڑھ گئی گئی اب دریا میں تو یعنی گاؤں کے سب لوگ کٹھے ہو گئے کہ جی دریا کے آگے بند باندھے تو دریا کے آگے بند باندھے سب لوگ مشورہ کیا کہ مٹی ڈالو اور بند کو مضبوط اور مضبوط کرو تاکہ پانی رک جائے اب سب لوگ مٹی ڈالنے کے لیے بند پہ ڈال رہے ہیں تو شاید اٹھے انہوں نے الٹا کھودنا شروع کر دیا بند کو لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو عجیب اللہ والے سے عجیب ان کی کیفیت تھی کہتے جتنے مولا ہوتے شاد جو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی جب سلام لانے میں میں بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ میرا بھی سر تسلیم خام اللہ کی جو مرضی ہے اس پہ میں راضی ہوں تو انسان اس دنیا کے دار اسباب میں رہتا ہے تو اسباب کو ہم اختیار کریں گے بالکل اسی طرح سے کسی چیز کو حاصل کرنا کسی مقصد کو حاصل کرنا کامیابی کو حاصل کرنا یہ ایک مقصد ہے چاہے وہ امتحان کی کامیابی ہے چاہے کسی اور معاملات کی کامیابی ہے اللہ نے اس کے لیے بھی اسباب رکھے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کے لیے بھی اسباب رکھے ہیں تو اگر ہم نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں سارے اسباب اختیار کرنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم دعاؤں پہ رہیں کہ بھائی دعاؤں پہ نتیجہ نکل جائے گا اور دعاؤں سے ہمیں کامیابی مل جائے گی ہم سارے اسباب اختیار کریں گے ہم محنت بھی کریں گے ہم دعا بھی کروائیں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس دفعہ ہم محنت کے ساتھ اللہ نے دعا کے ساتھ نتیجہ جوڑا محنت بھی کریں گے دعا بھی کریں گے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے اختیار کریں گے اور نتیجہ پھر اللہ پہ چھوڑیں گے کہ اللہ جل شان کامیابی تا فرما دے اللہ اس مقصد میں کامیاب کر دے تو اللہ ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین Well, well. بھی ہے حقیقت منتظر نظر آنے باس مجاز میں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آنے باس مجاز میں ہزاروں سجد تڑپ رہے ہیں میری جمین نیاز میں بچا بچا کے نہ رکھ سے آئینہ ہے وہ آئینہ بچا بچا کے نہ نرخ سے آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں آئینہ ساز میں جو میں سر داؤں آپ کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تمہیں سر سر ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سن معشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو ہے تمہیں سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں غلے 哎。 ہم جو دیکھ کر اپنا ہم جو دیکھ کر یہ رشاد کیا ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے خاموش سے رہتے ہیں خاموش سے رہتے ہیں پرسوس رہتے ہیں جن کا یادوں کے پہ بسیرا ہے جن کا تیری یادوں کے گلشن پہ بسیرا ہے أن أن أن أن أن أن أن روح روان ہستی مستی سکون جگر کا دلوں کی مستی دو جہاں کی بہار تم سے دو جہاں کی بہار تم سے روح ہے ہستی اللہ ذکر اللہ کی تصویر اللہ بدل جانی ہنوتے ہردو گرف بالا کن جانی ہن داد تن بردی مگر جانی درد ہاں دادی مگر مانی میرے جسم سے جان گئی مگر میرے روح میں آپ ہی درد بھی آپ ہی نے دیا علاج بھی آپ ہی نے

صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله مالك الحكم معاف فرما اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ اپنا قلب خاص نصیب فرما دیجیے اللہ اپنی نظر کرم سے نواز دیجیے اللہ کی نظر عنایت سے نواز دیجیے یا الرحمین یا اللہ اللہ ہم کو سکھوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ اس مجلس میں اللہ جو بھی بیٹھے ہیں کہ سب بیٹھے اللہ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے مرتے دم تک قبول کیے رکھے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے مرتے دم تک قبول کیے رکھے اللہ میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما اللہ میں سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرما اللہ کسی ایک کو بھی شقی نہ فرما اللہ کسی ایک کو بھی شقی نہ کر اللہ انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

اللہ کیا مطلب اس کو دین کا مرکز بنائے رکھیے اللہ اس, اس کا فیض اللہ پوری دنیا میں پھیلا دیجیے اللہ جامع دنیا میں پھیلا اللہ یہاں کے پڑھے دنیا میں اللہ کے دین کی خدمت کا کام لے لیجیے اللہ کی ان کو قبول فرم ان کا نور تا فرما دیجیے اللہ میں علم کا نور تا فرما دیجیے اللہ اس علم کو پھیلانے والا بنا دیجیے علم پر عمل نصیب فرما دیجئے اللہ اپنی محبت کا ذوق نصیب فرما دیجئے اللہ اپنی شدید محبت نصیب فرما دیجئے پیارے آقا علیہ السلام کی شدید محبت نصیب فرما دیجئے اللہ رات کو اٹھ کے اللہ اپنے آگے رونے والا بنا دیجئے اللہ تحجد کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ تحجد کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ تحجد کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ ذکر کی کثرت کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ درشی کی کثرت کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ مراقبے کی کثرت کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ذکر کو ہمارے انگ انگ میں جاری فرما دیجئے اللہ قلب کو جاری فرما دیجئے اللہ شہوات کو قابو عطا فرما دیجئے نظروں کو پاکیزہ کر دیجئے اللہ ہم نفس کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے ہیں اللہ ہمارے حال کو رحم فرما دیجئے اللہ تو جامعہ رقم کا بندوبست کرنا ہے میرے مالک اس تاریخ سے پہلے اپنے فضل سے بندوبست کر دیجئے اللہ اپنے فضل سے بندوبست کر دیجئے اللہ اپنے فضل سے بندوبست کر دیجئے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے کر دیجئے اللہ ہم نیز کے حقدار بے شفی عطا کرنے والا ہے اللہ تو ہی فضل فرمانے والا ہے تو ہی عطا کرنے والا ہے اللہ تجھے سے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے اپنا کرم فرما دیجئے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ جامعہ کی جتنی بھی ضروریات کو اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی فرما دیجئے اللہ ان کے لیے بچوں کو آسان فرما دیجئے اللہ اچھے نمبروں سے کامیابی نصیب فرما دیجئے اللہ ان کی محنت کو اللہ قبول فرما دیجئے یا رحم راحمی یا رحم راحمی یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ فضل سے عطا فرما دیجئے اللہ قیامت میں آقا علیہ السلام کے ہاتھ حوض کوثر نصیب فرما و اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و علی اصحابی اجمعین